کس قدر تاریخ فلسطین میں ہمیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا تھا ہماری مسجد اقسا رو رہی تھی ہمارا کعبہ سلیبیوں کے گھیرے میں تھا ہمارا کشمیر لہو رنگ تھا عراق میں ہم ہی کٹ رہے تھے رات کس قدر تاریخ تھی ایسے میں امت کے افق پر تم طلوع ہوئے سورج چاند ستارے بن کر اے حرم کے بیٹو تم سلامت رہو اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں تیرے غازی مجاہد تیرے جانسار ان پہ رب کی عنایت رہے بے شمار کوئی مشرق کی وادی میں لڑتا رہے کوئی مغرب میں بجلی کی صورت گرے کی صبح ہے سدا باسعادت رہیں ان کی شام رہی نے عبادت اے تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں یہ فلسطین کے پاس باں بن گئے فخر کا بابلالی ازاں بن گئے ان کی ہر چال دشمن پہ بھاری رہی و بر میں بھی جنگ ان کی جاری رہی ان کو حکمت کے گوہر ودیت رہیں ان کے سب کام تہ شریعت شریت رہیں تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں یہ قدامت پسندی کی راج ہیں ولولے ان کے سینوں میں جو ہیں ان کی ٹھو کر میں اف رنگ کے تاج ہیں میری امت کی یہ نوجوان لاج ہیں یہ طلب گار راہ ہدایت رہیں رہ روان سبیل شہادت رہیں حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں اے حرم تیرے بیٹے سلامت رہیں تا قیامت رہیں یا الہی یہ غازی سبک خیز ہوں منزلوں کی طرف اور بھی تیز ہوں ان کی آنکھوں میں حق کے شرارے رہیں برق آسا یہ سب چاند تارے رہیں میری ملت کتاب قیادت رہیں اہل ایماں کے سینوں کی راحت رہے تیرے بیٹے سلامت رہیں قیامت رہیں تیرے بیٹے سلامت رہیں جہاد فی سبیل اللہ چند شخصیات تنظیموں اور اقوام سے مشروط نہیں نہ ہی یہ ان تک محدود کسی مسئلے کا نام ہے یہ توقع باطل کا وزلی مارکہ ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کی بسات لپیٹ نہ دیں ملا محمد عمر اور شیخ اسامہ بن لادن تو بس راہ جہاد پر چلنے والے مجاہدوں اور صدیوں پر محیط حق و باطل کے اس مارکے میں شرکت کرنے والے ان گنت سپاہیوں پر مشتمل لشکر اسلام کے دو سپاہی ہیں جبکہ اسلام اللہ کا دین ہے وہ دین جسے اللہ نے اپنے رسولوں اور اہل ایمان بندوں کے لیے پسند کر لیا ہے اللہ دفع عن قبل محمد عمر اللہ تعالی ملا عمر اور اسامہ سے پہلے بھی اپنے دین کی حفاظت کرتا تھا اور ان کی زندگی میں بھی اسی نے اس دین کا دفاع کیا اور ان کے بعد بھی وہی اس دین کا نگہبان ہوگا لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على امر اللہ قاہرین لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك